أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم اس واضح بیان کرنے والی کتاب کی قسم انا انزل اللہ فی لیلت مبارکہ یقیناً ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے انا کلا مدرین یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں فیحا یفراق و کلو امر حکیم اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر محکم کام کا امرم من عندنا بالخصوص ہماری طرف سے ایک حکم کا انا کنہ مرسلین یقیناً ہم ہی بھیجنے والے ہیں رحمت ربک تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے یا ہم بھیجنے والے ہیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کو انہو ہو سمیع العلیم یقیناً وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے بالخصوص ہماری طرف سے ایک کام کا یعنی کہ ایک کام کا بالخصوص فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اختصاص یا پھر اس کو مطلق بنائیں گے کہ اس میں ہر حکیمانہ محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے وہ جو کام ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کو یا ہم بھیجنے والے ہیں ان احکامات کو تیرے رب کی طرف سے رحمت کی خاطر یہ دونوں طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے رحمتن کو مفعول بھی بھی بنایا جا سکتا ہے مرسلین کا اور مفعول لاہو بھی سمیع العلیم یقین وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور اب والارض بما بینہما ان کن موقنین نیند آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو لا الہ الا ہو یحیی و یمیت اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین تمہارا اور تمہارے پہلے آبا کا رب ہے بل ہم فی شقی العبون بلکہ وہ شق میں کھیل رہے ہیں بدخان مبین بس انتظار کر اس دن کا جس دن ظاہر ہوگا جس دن آسمان لائے گا ظاہر دھوئے کو یمشنا سہارا عذاب العلیم لوگوں کو ڈھانپ لے گا وہ دھواں یہ دردناک عذاب ہے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے دور کر دے یقین ہم ایمان لانے والے ہیں انا لہم الذکرہ ان کے لیے نصیحت کہا وقد جا احب رسول مبین حالانکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آ چکا ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے اس سے منہ پھیرا اعراض کیا اور انہوں نے کہا یہ سکھایا گیا ہے دیوانہ ہے <coughs> انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کرنے والے ہیں ہٹانے والے ہیں اور یقین دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو دوبارہ لوٹنے والے ہو یوم جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے یقین ہم انتقام لینے والے ہیں فرا یقین ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا وجا رسول الکریم اور ان کے پاس باعزت رسول آیا الدو عباد اللہ ادی لقب رسول العبید کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو یقین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں وہ اللہ تعلو اللہ اندی آتی کو جسم مبین اور اللہ پر تکبر نہ کرو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو یقین میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں وہ اتنی عزت بے رب بے اور یہ کہ اللہ کے اور میرے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں الترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سمسار کر دو وہ لَمْ تو فَاعْتَزِلُونَ تو اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے مجھ سے دور رہو الگ رہو فدعا ربہ ان هؤلاء قوم مجرمون تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یقینا یہ لوگ مجرم قوم ہیں فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون بس رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو یقینا تم پیچھا کیے جانے والے ہو وطر بہرا رہا کو چھوڑ دے اپنے پیچھے ساکن یقین یہ گروہ ہے ہلاک کیا گیا کب تارا کو انہوں نے کتنے ہی چھوڑ دے باغات اور چشمے وہ ضرور و مقام قریب اور کھیتیاں اور معزت ٹکانے اور خوشحالی جس میں وہ لذت لینے والے تھے یا مزے لینے والے تھے کزالی کا اسی طرح ہوا وہ اور آخرین اور ہم نے اس کا وارث بنا دیا دوسری قوم کو فما وقت علیہ السماء والارض وما كانوا منذرین تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ ہی یہ مہلت دیے جانے والوں میں سے ہوئے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ اور یقین ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی من فرعون فرعون سے نجات دی انہو کان عالیم من المسرفین یقیناً وہ حد سے بھرنے والوں میں سے تھا اور سرکش تھا تکبر کرنے والا تھا والا کرخترنا علم العالمین اور یقین ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہان والوں میں سے یا جہان والوں پر چن لیا وہ آتے آیا تھی بات ہی بلا اب مبین اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جس میں واضح آزمائشیں تھیں یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صرف پہلی ہی موت ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں قالوا بآبائنا فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا کو لے آؤ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم اللہ کانو مجربین کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کیا یقین وہ مجرم تھے یہ تبع اہل سبا کا بادشاہ تھا اس کا نام ہے تبع وما خلقنا السماوات والارض والارض وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا وما خلقناهما الا بالحق ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين یقینا فیصلے کا دن سب کے لیے مقرر شدہ ہے جو ولا یودی بولن عن بولن شیئا ولا هم ينصرون جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی الا من رحم اللہ مگر جس پر اللہ نے رحم کیا انه هو العزیز الرحیم یقینا وہی سب پر غالب اور نہایت رحم والا ہے ان شجرۃ الزقوم یقین الزقوم کا درخت تعاب الاسیم گناہ گاروں کا کھانا ہے کل مہلی یغلی فی البطون پگلے ہوئے تابے کی طرح پیٹ میں کھولتا ہے کغل الحبیب گرم پانی کے کھولنے کی طرح ہو الجحیم اسے پکڑو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ صبح صبح فوکراسی ہی من عذاب الحبیب پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر اڈے لو رخ چکھ ان کا عزیز الکریم یقیناً تو ہی بڑا زبردست اور بڑا باعزت ہے ان نہادہ باقل تم بھی تم تارون یقین یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے ان المتقین فی مقام امین یقین پرہیزگار لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے فی جنات وعیون باغات میں اور چشموں میں یلبسون من سندس و استبرق متقابلین وہ باریک اور موٹا ریشم پہنے گے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کدالی کا اسی طرح ہوگا وزم وجنا ہوں اور ہم ان کی شادی کریں گے موٹی آنکھ والی سفید عورت سے حورا کی جمع موٹی آنکھ والی اور عید آئی نا کی جمع ہے جس کا مطلب ہے آنکھیں سفید حورا کی جمع اور عید اے کی جب بوٹی اور والے یدعون فی بکل بالکل لفا کے ہاتھ وہ اس میں ہر قسم کا میوہ ہر قسم کا پھل گے بڑے امن سے بے خوف ہو کر لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى وہ اس پہ موت کا بلا نہیں چکھیں گے مگر وہی پہلی موت جو آ چکی تھی فوقاهم عذاب العذاب الجحيم اور اللہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے گا فضل من ربك یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہے ذالک هو الفضل العظیم ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے فیصبہ یسرنا بلسان کل اللہ یقیناً ہم نے اس کو تیری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے فرتقب پس انتظار کر انہم مرتقبون یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں وہ صورت ہود ہے ہود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے حابیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین یقینا آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں بھی تمہاری تخلیق میں بھی ہمای آیات القومی اور جو زمین میں جانور پھیلاتا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء بالرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون اور جن رات کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زرخیز کیا اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے تلک آیات اللہ ندروہا علیکہ کا بالحق یہ اللہ کی ہیں جن کو ہم آپ پر اللہ کی آیات ہے جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں حدیث بعد اللہ و تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائے گی افاق ایک بڑی ہلاکت ہے ہر جھوٹ باندھنے والے سخت گناہگار کے لیے تسمع آیات اللہ علیہ یسمع آیات اللہ اطلاع علیہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے جو اس پر پڑی جاتی ہے ثم یسر مستقبرا پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے کا کعلم یسمعہا گویا کس نے سنا ہی نہیں فبشرہ بعذاب علیم سوئی سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَدَهَا هُدُوَا اور جب ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے عذاب محیر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کو عذاب ہے جہنم ان کے آگے جہنم ہے ولا ما قسم اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا ولا متخاب اللہ اولیاء اور نہ ہی وہ جنہیں انہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے حمیتی بنا رکھا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس نے اس کے حکم کے ساتھ کشتیاں چلے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوم بما كانوا یکسبون ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ہی ومن اصاف علیہا ثم الى ربکم ترجعون جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے اور جس نے کوئی برائی کی تو اسی پر ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکم اور نبوت دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی وہ وہی اور ہم نے انہیں اس معاملے میں واضح احکامات عطا کیے فوقت بین تو انہوں نے اختراف نہیں کیا مگر اس کے بعد کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون یقین تیرا رب اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دل جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ثم جعلناك علا شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون پھر ہم نے آپ کو اس معاملے میں ایک واضح راستے پر بنا دیا تاکہ تو سو آپ اس کی اتباع کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے کبیر اللہ یقین و اللہ کے مقابلے میں آپ سے کچھ کفایت نہیں کر سکتے وہ عد ظالمی نباز اولیا اباد یقین ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں واللہ ولی المتقین اور یقین اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں کا دوست ہے حالہ بفائر للناس و حدو لقوم یوقنون یہ لوگوں کی لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت ہے اور رحبت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے اب حسب کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ گمار کر لیا ہے کہ آپ انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لے آئے اور نیک سال اعمال کیے ان کی زندگی اور ان کی موت ان کا جینا مرنا برابر ہوگا یہ برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ خلق اللہ حقی قسمت اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا افرائیت من اتقل الہہ ہواہ وعظلہ اللہ علی علم وخاتم علی سبعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فبی یهدیہ من بعد اللہ فلا تذکرون پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وقال ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما له بذلك من علم انهم الا يضلون اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے یعنی اور کوئی زندگی نہیں ہم یہی جیتے اور مرتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا حالانکہ حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ تو گمان کرتے ہیں اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی جاتی ہے تو ان کی دلیل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے ولا کن اکثر لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بات شاہی ویو یوبس مبتی رول اور جس دن قیامت قائم ہوگی اسی دن باطل والے خسارہ پائے گی وترى كل أمة الجاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اور تو دیکھے گا ہر امت کو گٹلوں کے بل گری ہوئی ہر امت اپنی کتاب کی طرف اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستلسخ ما قلتم تعملون یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے یقینا ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کیا کرتے تھے فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز المبين تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آباد کیے ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے واضح کامیابی ہے محب اللہ دین کفارو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا افلب تکن آیا تھی تطلا علیکم فستقبر تم بکل تم قوم مجربین کیا ایسا نہیں تھا کہ تم پر میری آیات پڑی جاتی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرب لوگ تھے وَإِذَا قِيرَ إِنَّ اللَّهَ اور جب یہ کہا جاتا کہ یقین کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم گمان کرتے ہیں شک کرتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں كانوا به يستهزئون اور ان کے لیے ان کے آباد کی برائی ظاہر ہو جائے گی اور جس چیز کا وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ چیز انہیں گھیر لے گی یعنی اللہ کا عذاب وکیل اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے اور تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ اس وجہ سے بھی انکم کو تم آیات اللہ حضوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا لیتے تھے غرت کو الدنیا دنیا دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھا ولا تو آج کے دن وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ ہی وہ رحم کیے جائیں گے فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین سو اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے تمام جہانوں کا وہ فی السماوات والارض اور اسی کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں بے العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے